اس سے پہلے قیامت سے پہلے کی جو دنیا ہے جسے برزخی زندگی یا قبر والی زندگی کہا جاتا ہے اس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا گیا آج سے انشاءاللہ اللہ قیامت کا بیان ہوگا قیامت یہ برزخی زندگی کے بعد آنے والی دنیا ہے قیامت یہ آخری ہے اور برزخی زندگی یہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور جب تک انسان دوبارہ نہ اٹھائے جائے اس وقت تک یہ مرحلہ اور یہ زندگی باقی رہتی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے قبر والی زندگی کہا جاتا ہے یہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک یہ مرحلہ باقی رہتا ہے یہ مرحلہ بھی ایک دن ختم ہو جانے والا ہے کیونکہ یہ بھی دائمی اور ابدی نہیں ہے دائمی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے جنت اور جہنم کی شکل میں تو آج سے قیامت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے مصنف امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقید واسطیہ کے اندر فرماتے ہیں یلا القیامت القبرا القبرہ فتواد الرواء ار ارلاجساد و تقوم القیامت التی اخبر اللہ بحا فی کتاب ہی و علا لسان رسول ہی و علیہ المسلمون مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ اس وقت باقی رہے گا جب تک کہ قیامت قیامت قبرا بڑی قیامت قائم نہ ہو جائے بڑی قیامت کہنے میں یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک چھوٹی قیامت اور ایک بڑی قیامت چھوٹی قیامت کیا ہے انسان کا مر جانا انسان جس کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی اور بڑی قیامت کیا ہے وہ جب اسرافی رحیسات السلام سور پھونکیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس کو بڑی قیامت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو مرحلہ ہوگا سب کے ساتھ ہوگا اور یہ جو چھوٹی قیامت ہے یہ اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جو بڑی قیامت ہے سب کے ساتھ ہوگی یوم یقوم الناس رب العالمین جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ قیامت قبرا ہے اسی لیے مسلم نے کیا فرمائی اللہ انتقوم القیامت القبرا یہ مرحلہ جو برزخی مرحلہ ہے قبر والا جو مرحلہ ہے یا قبر والی جو زندگی ہے کب تک رہے گی جب تک کہ بڑی قیامت قائم نہ ہو جائے اور بڑی قیامت کب قائم ہوگی جب اسرافی علیہ السلاۃ والسلام دوبارہ سور پھونکیں گے دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا اگرچہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ تین مرتبہ سور پھونکا جائے گا لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے جو قرآن سے جو مستفاد اور حدیثوں کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ تو ان ساری حدیثوں کے اندر جو خلاصہ نکل کر کے آتا ہے وہ دو ہی سور کا آتا ہے جیسے ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اس بارے میں یہ مسئلہ راج ہے اسی امام قرطبی نے حافظ ابن حجر نے اور اس زمانے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن باز امام ابن وسیمین اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اسی مسئلے کو راجے قرار دیا ہے کہ دو ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تین مرتبہ نہیں ہوگا تو یہ قیامت کب قائم ہوگی جب دوبارہ اسرافی علیہ اصرافی السلام سور پھونکیں گے پہلی بار وہ سور پھونکیں گے اس سور کو نفقت الشاق کہا جاتا ہے اور نفقت الفضا بھی نفقت الشاق کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور فضا کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اسی لیے بعض علماء نے اس کو دو سور کہہ دیا ایک تو وہ سور جس سے لوگ گھبراہٹ میں ہو جائیں گے دوسرا وہ سور جس کی وجہ سے لوگ بے ہوشی میں ہو جائیں گے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہے ایک ہی سور پھونکنے سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اور پھر بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے اس کے بعد لوگ مر جائیں گے یہ پہلا سور ہے اور سور جو ہے ایک کرن ہے یہ جیسے ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں کیا نام ہے جو پنڈت وغیرہ رکھتے ہیں نا کیا نام اس کا جس کے اندر سور پھونکتے ہیں ہاں سنگ کہتے ہیں سنگ جو ہے ہندی زبان کے اندر یہ تو بہت بڑا ہوگا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کے اندر شرافی علیہ السلام سور پھونکیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ دنیا کے اندر زندہ ہوں گے سارے لوگ مر جائیں گے اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش ہے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اور زندہ ہوں گے اسی لیے پہلی بار سور پھونکنے سے پہلے ایک بہت ہی باریک اور خوشبودار ہوا چلے گی اور جو بھی اہل ایمان ہوں گے وہ سارے اہل ایمان اس کو سونگنے کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا کوئی موحد باقی نہیں رہے گا تو اس کے بعد پھر اسرافی اور اسلام سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی تمہارے بھی حدیث ہے کہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ زندہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا بدترین ایسے ہی وہ بدترین لوگ ہیں جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ قبریں یہ عبادت کی جگہ نہیں ہیں یہ قبریں یہ انسانوں کو مرنے کے بعد وہاں دفن کیا جاتا ہے یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے کہ قبروں پر جا کر کے انسان نماز پڑھے قبروں کو انسان مسجد بنا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں پر لانت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا جا کر کے وہاں سجدہ کرتے ہیں یا جا کر کے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں یا ان کا واسطہ لیتے ہیں یا ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یا وہاں پر مسجد کھڑی کرتے ہیں تمام صورتیں مسجد بنانے میں داخل ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے تو مانوی یہ بھی بدترین لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کو مسجدیں بنا لیا اور قبروں کی عبادت کرنے لگے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ اللہ نے ہمیں اپنی بات کرنے کا حکم دیا او عبد اللہ ولا تو بھی شیا خالص ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لہذا قبروں کی بات کرنا قبروں کو مسجد بنا لینا وہاں جا کر کے سجدے کرنا یا غیر اللہ کا سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اگر انسان توبہ کیے مر گیا تو کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اسے اور اگر انسان توبہ کر لیتا سچی توبہ اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور توحید پر قائم ہو جاتا ہے شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے کیونکہ توبہ کے بارے میں اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ توبے سے مٹا دیتا ہے چھوٹے گناہ تو بغیر توبے کے بھی معاف ہو جاتے ہیں انسان کوئی نیکی کرتا ہے کوئی بھلائی کا اور خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے لیکن بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ شرط ہے اور یہ بڑا گناہ ہے بلکہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا تو یہ اسرافی علیہ سعود السلام دو مرتبہ سور پھونکیں گے سور زبر میں اللہ فرماتا ہے انوف خاف سور فص منشا فماوات کی سور میں جو ہے پھونکا جائے گا اور کون پھونکیں گے حضرت اسرافی علیہ سات السلام یہ انہی کی ذمہ داری ہے جیسے جبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وہی لانے کی تو اسرافی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنے کی وہ سور پھونکیں گے تو آسمان اور زمین میں ہیں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے کون بے ہوش نہیں ہوگا جیسے جبی علیہ السلام ہیں اشرافی علیہ السلام خود سور پھونکیں گے وہ خود سور پھونکیں گے ایسے ہی جو عرش کے کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں حمرت العرش جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے جنت اور جہنم کے جو داروغہ ہیں یا رضوان جو فرشتہ ہے جنت پر جو معمور ہے اس طرح کے جو فرشتے ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہیں سب کے سب کیا ہوں گے بے ہوش ہو جائیں گے سم منف خفی اخرا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فعیدہ ہم قیام یندرون پھر سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے اپنی قبروں سے ان کو زندہ کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے اس میں بھی دیکھیے دو سور کا ذکر ہے پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہاں جو قبر کہا جا رہا ہے یہ اغلبیت کی بنیاد پر ورنہ جو بھی مر گیا وہ قبر اور برزخی زندگی میں داخل ہو گیا چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے یا اسے درندے کھا جائیں یا اسے جلا دیا جائے واقعہ بہت مشہور ہے جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی جس نے بڑی زیادتی کی کافی بڑے گناہ کیے جب وہ مرنے لگا تو پھر بیٹوں کو اس نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے جلا دینا اور میری راہ کو سمندر میں اور اس طریقے سے ہواؤں میں پہاڑوں پر اڑا دینا جلانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو زمین کو حکم دے گا کیونکہ جہاں جہاں بھی اس کی راہ اڑائی گی زمین ہی کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ سب اکٹھا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے چاہے اسے درندے کھا جائیں یا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا یا اسے جلا دیا گیا بر ذخیر زندگی میں انسان چلا جاتا ہے موت کے بعد لہذا یہ عالم الغیب ہے اور اس کو دنیا پر قیاس کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور غیب کے تعلق سے ایمان اور تصدیق ہے تسلیم ہے کہ اللہ نے جو بیان کر دیا نبی نے جو بتا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں اور وہ ایسی ہوگی جس طریقے سے اللہ رب العالمین یا اس کے نبی نے خبر دیا ہے تو قیامت کے دن یہ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ چالیس سال کا تقریباً فاصلہ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہست رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سور پھوکا جائے گا اور دونوں نفقہ کے درمیان چالیس ہوگا لوگوں نے پوچھا چالیس دن انہوں نے انکار کیا پھر کہا چالیس مہینہ اس کا بھی انکار کیا پھر لوگوں نے کہا چالیس سال اس کا بھی انہوں نے انکار کیا لیکن اور دیگر حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں نفقے کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا اربعون صنعتن پہلی بار سور پھونکیں گے سب لوگ مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ ابامن بارش برسائے گا اور جب بارش برسائے گا تو انسان کی ایک ہڈی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ریڑھ کی ہڈی جو سب سے نیچے ہوتی بہت باریک ہوتی ہے معمولی سی وہ ہڈی نہیں سڑتی ہے اس ہڈی کے اندر روح پھونکی جائے گی اور اس ہڈی کو جسم پہنا دیا جائے گا اور جسم پہنائے جانے کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سب کی روحیں اپنے اپنے جسموں کے اندر چلی جائیں گی اور یہ جو روح ہوگی یہ دوبارہ ہوگا ایک بار جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں اور جب دونوں فرشتے آتے ہیں تو ایک مرتبہ یہاں پر روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے اور جب سوال و جواب ہو جاتا ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ دوبارہ ہوگا یہ معاملہ یہ جب روح جو لوٹائی جائے گی جسموں کے اندر یہ دوبارہ معاملہ ہوگا یہ پہلے معاملے کے علاوہ معاملہ ہے تو یہ اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ بارش ہوگی اور جس طریقے سے سبزی بارش ہونے کے بعد اگتی ہے ایسے انسان کے جسم اگ جائیں گے تمبت الاجساد و کمائی امبت البقل جس طریقے سے کھیتیاں اگتی ہیں اور ترکاریاں اور سبزیاں اگتی ہیں بارش ہونے کے بعد اسی طریقے سے انسان کا جسم اگے گا اور جب انسان کا جسم ہو جائے گا صحیح سالم تب سور پھونکیں گے اور ساری روحیں پھر اپنے اپنے جسموں کے اندر چلی جائیں گی ٹھیک ہے تو مصنف فرماتے تقوم القیامت القبرا یہ مرحلہ قیامت قبرا تک باقی رہے گا برزخی کا برزخی زندگی کا جو مرحلہ ہے یہ بڑی قیامت تک اس کے بعد فاتح فرماتے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فتواد الرواح اللہ جساد پھر روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا اور یہ وہی روحیں ہوں گی جن روحوں کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواہ میں پیدا کیا وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے اور وہی روح قبر کے اندر بھی داخل کی جاتی ہے جب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور دونوں فرشتے آتے ہیں پھر وہی روح ان کے جسم سے ہٹا لی جاتی ہے پھر دوبارہ وہی روح جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کے جسموں کے اندر آئے گی کیونکہ نئی روح کی تخلیق نہیں ہوتی ہے اسی لیے مسلم نے کیا فرمایا فتح عاد الرواہ انہیں روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے یہ دوبارہ تخلیق نہیں ہوتی ہے کیا ہے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا یہ اعادہ ہے یہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے یہ تجدید نہیں ہے یہ کہ دو بار انسان کا جنم دیا جاتا نہیں انسان کی ہڈی ریڑھ کی باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اس کے جسم کو اگاتا ہے اور اسی کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو یہ جو روح کا پھونکنے کا معاملہ ہے یہ وہی روح ہے جو انسان کے ساتھ زندگی میں رہتی ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کے جسم میں آتی ہے پھر دوبارہ جب قیامت قائم ہوگی پھر اس کے جسم کے اندر اس روح کو لوٹا دیا جائے گا تو روح نہیں پیدا نہیں کی جاتی ہے اسی روح کو لوٹایا جاتا ہے اسی لیے مسلم نے کہا فرمائے فتو عاد الارواح یہ نہیں کہا کہ روحیں جو ہے پیدا کی جاتی ہے نہیں انہی روحوں کو لوٹا دیا جاتا کہاں پر جسموں کی طرف جسم کی نشو و نما کا معاملہ روح کے لوٹانے سے پہلے ہے اسی لیے جب جسم ہوگا تبھی روح لوٹائی جائے گی اور جسم کب ہوتا ہے پہلی بار سور پھونکنے کے بعد جب بارش ہوگی اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو اس بارش برسانے کے بعد سارے لوگوں کے جسم اگ جائیں گے جیسے سبزیاں اور کھیتیاں اور فصلیں اگتی ہیں پھر اس کے بعد روح سور پھونکا جائے گا تب روحیں ان کے جسم کے اندر جائیں گی تو عاد الرواح اللہ تو روحیں کیا ہے جسموں کے اندر لوٹا دی جائیں گی اور یہ نفقے ثانیہ کے بعد ہوگا پہلا نفخہ موت کا اسی میں شاق بھی ہے اسی میں فضا بھی ہے لوگوں کا بے ہوش ہونا بھی اسی سے ہوگا لوگوں کا گھبراہٹ کے عالم میں آنا بھی اسی کے اندر ہوگا اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے کیونکہ جو آواز ہوگی اتنی زوردار ہوگی کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا اور اسی آواز کی وجہ سے انسان بے ہوش بھی ہو جائے گا گھبراہٹ کے عالم ہوگا اور انسان کی موت ہو جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے جو زندہ ہوں گے اس لیے وہ ایک ہی نفقہ ہے دو نفقہ نہیں ہے جیسا کہ علماء نے محققین علماء نے اس بات کو راضی قرار دیا تو یہ نفقے ثانیہ کے جو ہے بعد ہوگا جی اور یہ قبر کے اندر جو روح کی جاتی ہے اس کے بعد والا ہے یہ وہی چیز نہیں ہے اور یہ یہ ادا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ لذیح عبد الخل کا عید اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تم یو عید ہو پھر اسے دوبارہ یہ ادا کرے گا لوٹائے گا اللہ رب العالمین اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کما بدا ان اول خلق عید جیسے ہم نے اس کو پہلی بار پیدا کیا اسی ہی دوبارہ اس کو ہم لوٹائیں گے دوبارہ لوٹائیں گے اس کو تو اس کا جسم اس کی ہڈیوں کو جسم پہنایا جائے گا جسم ہوگا اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے روحیں پھوکی جائیں گی ایسے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے سم ان نقم عدال کا نقم یوم القیامت بعد بعض کہتے ہیں اٹھائے جانے کو کہ اس کے بعد تم مر جاؤ گے کیونکہ انسان کو مرنا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا اللہ رب العالمی نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمایا انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا ثم انکم بعد نقم لمیتون کا تم اس کے بعد ضرور بضرور ضرور مرو گے کیونکہ ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے اللہ العالمین کے علاوہ ہاں کچھ چیزوں کے لیے ہے لیکن انسان کے لیے ہمیشہ نہیں ہے انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے اللہ رب اللہ نبی اپنے نبی کے بارے میں کہا میں یہ تم میں تم آپ کو بھی موت لائق ہوگی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اس لیے ماں نبی کی بھی موت ہو گئی آپ دنیا سے چلے گئے دنیا کے لحاظ سے آپ وفات پا چکے ہیں موت ہو گئی ہے اور برزخ کے لحاظ سے آپ کی برزخی زندگی ہے حیات برزخی ہے یہ برزخ والی زندگی ہے دنیا کے لحاظ سے موت ہے اور اس زندگی کے لحاظ سے وہ زندگی ہے تو اس طریقے سے آپ کی بھی موت ہو گئی ہے عما جا اللہ علیہ شریم پبلک القلم افعمین تفہم الخالدوں ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ یہ نہیں رکھی ہے ہست آدم سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے اگر ہست آدم سے لے کر کے آج تک دنیا کے اندر انسانوں کی موت نہ ہوتی تو زمین پر ہم کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی نہیں جگہ ملتی کتنے انسان دنیا کے اندر آئے چلے گئے اس کا کوئی حساب نہیں ہے کتنے انسان کوئی حساب نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی بھی شخص یا دنیا کی کوئی بھی کمیٹی یا سارے لوگ مل کر کے بھی حساب نہیں کر سکتے دنیا میں کتنے انسان آئے اور کتنے انسان مر گئے اگر وہ سارے انسان زندہ ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے موت اللہ تعالیٰ کی رحمت اگرچہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے انسان کو موت تو آنی ہی آنی ہے اور جب تک انسان مرے گا نہیں جنت کے اندر جا بھی نہیں سکتا ہے اللہ کے کے دل سے مرنے کے بعد انسان جنت کے اندر جائے گا اس سے پہلے انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے تو موت بھی اللہ ابامن کی رحمت ہے یہ اگر موت نہ ہوتی تو دنیا کا کیا عالم ہوتا آپ اندازہ لگا لیں اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کا قریبی اس کا باپ اس کی ماں ہے سو سال ڈیڑھ سو سال ایک سو بیس سال کی ہوتی ہے اور وہ بستر پر چلی جاتی ہے آپ دیکھیے کتنی پریشانی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو سارے لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے اللہ اس کو موت دے دے ہر انسان کی دعا ہی رہتی ہے تو یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ العالمین کی انسان کے ساتھ جو موت واقع ہوتی ہے جی ہاں اس لیے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے نکمیہ عمر تک نہ لے جانا یعنی ایسی عمر کہ ہم دوسرے کے محتاج ہو جائیں جی ہاں اردر العمر انسان کی عقل کھو جاتی ہے انسان نہیں سمجھ پاتا کیا کہہ رہا ہے تو ایسی عمر کو جانے کے لیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمر تک نہیں پہنچانا کہ انسان کے ہوش و حواس کھو جائیں انسان کو پتہ نہ چلے اپنوں اور پڑاؤں کی تمیز نہ رہے پیشاب پیخانہ انسان کرے اس کو پتہ ہی نہ چلے بستر پر سارے چیزیں ہوں اس کو ہوش و حواس نہ رہے دوسروں کا محتاج ہو جائے تو اس طریقے سے انسان کو بڑی لمبی زندگی کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بہت بڑی لمبی ہو آج جو آپ سے پیار کرتے ہیں کل ہی آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا آپ کی جن سے بدبو آئے گی آپ پیخانے میں پیشاب میں سوئے رہیں گے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا کرنے کے لیے جن کے لیے ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں یہ ہماری اولاد اور دنیا کا سب کا یہی معاملہ جی ہاں کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا جن کے لیے انسان حرام کھاتا ہے غبن کرتا ہے اور سود کھاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو یعنی ایک اچھا فیوچر مستقبل دینے کے لیے ہر طرح کی کا جتن کرتا ہے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے وہی آپ کے کام نہیں آئیں گے جب انسان کی عمر بڑھ جائے گی اور انسان بیمار ہو جائے گا بستر پر چلا جائے گا اور پیشاب پیخانہ ساری چیزیں بستر پر ہوں گی وہی جو آج آپ سے محبت قدم برتے ہیں وہی کل آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے جی ہاں اس لیے لمبی عمر کی دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت والی زندگی عطا فرما اور جو ہمارے ساتھ بہتر ہو وہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما جو ہے ہمارے ساتھ کر اللہ رب العالم اللہ عاصلِ دین لطی و عصمت و عمری وہ آصری دنیا لطیفیہ معاشی و اصلی آخرت لطی علیہ معادی وہ جو حیات زیات فی کل خیر واللما ترا حت اللہ کل شر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خیر میں ذاتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہمارے جو ہے ہر شر سے راحت بنا دے جی ہاں یعنی اگر ہماری آنے والی زندگی میں شر آنے والا ہے آنے والی زندگی میں جو ہے انسان کے لیے پریشانیاں آنے والی شر اور برائی آنے والی ہے تو اس کے لیے انسان کے لیے موت بہتر ہے انسان کی زندگی اطاعت والی ہونی چاہیے اور اللہ رب العامن کے بات والی اور اطاعت والی زندگی ہونی چاہیے تو اگر ایسی زندگی آنے والی جس میں شر ہے انسان کے لیے برائی انسان نہیں جانتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں دین پر قائم ہیں عقیدے پر ہیں سب کچھ ہے لیکن سننے میں آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے ہمارا جو دل ہے اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے جس طریقے سے ایک کیا نام ہے پرندے کا پر ہوتا ہے اور کسی میدان میں ہو اور آندھی اور طوفان آتا ہے بارش ہوتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں کس طریقے سے دیکھیے پتا ادھر ادھر اور وہ جو کیا نام ہے چڑیے کا جو پر ہوتا ہے کس طریقے سے اس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں اس طریقے سے انسان کا دل ہے انسان کا دل اسی طریقے سے ہے اس لیے آپ دیکھیے کبھی انسان کا دل خیر کی طرف مائل رہتا ہے کبھی شر کی طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے آپ قلب القلوم تبدیت قلبی اللہ دینی اے دلوں کو پھیرنے والے تمہارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ وہ یا مصرف القلوم قلبی اللہ تو اے دلوں کو پھیرنے والے الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جی انسان کا دل کدھر پھر جائے کیا ہو جائے کرنا شروع کر دے انسان نہیں جانتا اس انسان کی دعا کرنی چاہیے اللہ بل مکھل غیبہ الخلق جو حدیث آتی ہے نا احینی ماں کانت الحیات و خیر علی و طب فنی ادا کانت الوفات و خیر علی اللہ تعالی تو ہمیں زندہ رکھ اگر ہماری زندگی بہتر ہو ہمارے لیے اور موت دے دے اگر ہمارے لیے موت بہتر ہو اگر موت بہتر ہو فات اللہ بہتر جانے ہم نہیں جانتے ہم تو کہتے ہیں اگر ہماری موت ہو جائے گی تو ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں ابھی ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا سب کی شادیاں باقی ہیں یہ باقی ہے ابھی بچوں کو کھڑا کرنا ہے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے کیا ہوگا انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمرتا فرما اور انسان نہیں جانتا کہ اس کے بعد مستقبل میں کیا آنے والا ہے اس کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العامین اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت ہمیں دے دے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف انسان معاملے کو لوٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے جی ہاں تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ روح پھونکی جائے گی انسان کے جسم کے اندر یہ نئی روح نہیں پیدا کی جائے گی یہ آدھا ہے یہ دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے یہ یہ ہے یہ تم مہین کم یوم القیامت تباہم تم اس کے بعد کیا ہوگا تم کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انسان کے لیے موت ہے انسان کو مرنا ہے سارے لوگ مر گئے دنیا میں جو بھی آیا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو ایک دن موت آئے گی انبیاء آئے دنیا سے چلے گئے یہ سارے اسلام بھی آئیں گے دنیا کے اندر ان کی موت واقع ہوگی مٹی سے انسان کی ہوئی ہے اور مٹی ہی کے اندر انسان کو جانا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی تباہی موت ہوگی تو انسان کے لیے موت ہے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے تو یہ جو روح کا معاملہ ہے یہ دوبارہ روح جو ہے انسان کے جسم کے اندر پھونکی جائے گی اور اس طریقے سے انسان اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حدیثوں کے اندر تو بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں ان سارے مراحل کو بیان کیا گیا ہے اور آگے انشاءاللہ جب قیامت کا ذکر ہوگا اور مراحل آئیں گے تو حدیثیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اس کے بعد مصنف فرماتے ہو تقوم القیامت التی اخبر اللہ فی کتاب ہی و علا لسان رسول ہی و اجما علیہ علیہ المسلمون اس کے بعد کیا ہوگا قیامت قائم ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمی نے اپنی کتاب کے اندر خبر دیا ہے اور اپنے رسول کی زبان نے مبارک سے ہمیں خبر دی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے گویا کی قیامت قائم ہونے پر تین دلیلیں مصنف نے یہاں بیان کی ہیں ایک تو قرآن میں ہے دوسرے نبی کی حدیثوں میں ہے اور تیسرے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور قرآن بھرا پڑا ہے قیامت کے ذکر کے تعلق سے کیونکہ جو مشرقین تھے کفار و مشرقین یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا یہی دنیا ہے اس کے بعد کوئی دنیا آنے والی نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر قرآن کے اندر بار بار کیا ہے خاص طور سے مکی صورتوں کے اندر مکی صورتوں میں آپ کو قیامت کا ذکر بار بار ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ یہ یس القنحص علما اللہ صاحۃ و قریبہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور قیامت بہت قریب ہے اختربتی و انشق القمر چاند قیامت قریب ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے شک ہو گیا چاند پھٹ گیا یہاں دیکھیے اللہ رب العامین نے ماضی کے سیغے سے بیان کے ایک تربتی سیاح یعنی قیامت قریب ہے ماضی کا سیگا بیان کیا ہے مطلب یہ کہ گویا کی واقع ہو چکی ہے قیامت جی کیوں اس لیے کہ یہ یقین ہے یہ اور یہ قیامت پر ایمان ایمان کے ارکان میں سے ہے کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کوئی یوم آخر پر ایمان نہیں رکھے گا تو گویا کی قیامت کے بارے میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے گویا کی قیامت واقع ہو چکی ہے اختربتی سا تو قیامت قریب ہو چکی ہے واقع ہو چکی ہے ایسا یعنی اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے چھوٹی قیامتیں تو ہر انسان دیکھتا ہے موت ہوتی ہے بڑی قیامت بھی قائم ہو چکی ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں اگر انسان شک کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ بنیادی چیز ہے اس کے بارے میں شک بھی کفر ہوتا ہے تو اس لیے اللہ رب ماضی کے سیغے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اقربتی شاہ اور قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں الحاق کا ملحاق کا وما ادرا کا ملحاق کا اور اس طریقے سے القار یا ملقار یا اما ادرا کا ملقارآ یہ جو سارے ہیں یہ سب قیامت کے اوصاف ہیں یہ کھڑکھڑا دینے والی اور اس طریقے سے جو ہے حق والی چیز الحاق کا کون سی حق والی چیز ہے قیامت کا قائم ہونا سیاحت و حق و نبی حق ان قیامت حق ہے اور نبی حق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یہ ساری چیزیں حق ہیں تو قیامت بھی حق ہے جو قائم ہونے والی ہے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ وہ استعانہ بین بے ندا تحاتین کی میری بےشت ہوئی ہے قیامت سے کے آس پاس اس طریقے سے اور آپ نے اپنے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپ نے اکٹھا کیا اس طریقے سے میری بے ہوئی آپ کے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو آپ جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے ایسے ہی ہمارے نبی اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کا علماء نے دو معنی بیان کیا ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے شہادت کی انگلی درمیانی انگلی سے تھوڑی چھوٹی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی ہی باقی ہے دنیا کا اکثر حصہ گویا کہ گزر چکا ہے اتنی ہی دنیا باقی ہے ایک لحاظ سے یہ ایک معنی یہ نے بیان کیا ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہی قیامت میں باقی ہے یعنی مطلب یہ کہ قیامت بہت قریب ہے قیامت کیا ہے بہت قریب ہے جی ہاں تو آپ نے باقاعدہ اشارے سے اور مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا ساتھ ہی انگلی سے اور درمیان والی انگلی کو آپ نے دے کر کے سمجھایا ایسی اللہ رب العلّ الناس ان زلزل سیاحت شعین عظیم کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو و قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اس کو بیان کیا ہے قیامت کے تعلق سے تو قرآن میں بھی دلیل موجود ہے قیامت کے قائم ہونے کے تعلق سے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے حدیثیں بہت ساری حدیثیں ہیں ایک دو حدیث متواتر حدیث ہے اس کے تعلق سے قیامت کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے حضیفہ بن مسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا آپ کا تو آپ نے پوچھا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہا قیامت کے بارے میں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب تک دس نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ جو ہمارے نبی نے سجیز کے اندر بیان کیا دس بڑی نشانیاں اس لیے قیامت سے پہلے نشانیاں بھی ہیں اور نشانیوں کی علماء نے دو تقسیم کی چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی ایسی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں اور جو نشانیاں بڑی ہیں جو واقع نہیں ہوئی ابھی تک چھوٹی نشانیوں میں کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں کچھ نشانیاں ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں کچھ نشانیاں باقاعدہ واقع ہوتی رہتی ہیں تو یہ سب بھی قیامت کی جو ہے نشانیاں بھی قیامت کے وقوع ہونے پر داد کرنے والی ہیں اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس میں ہمارے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی تمہارے نبی نے کیا فرمایا مل مسول و انہا عالم صاحب جیسے سائل کو نہیں معلوم ہے پوچھنے والوں کو قیامت کب قائم ہوگی ایسے ہی مسول انہا کو بھی نہیں معلوم ہے مسئول انہا کون تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سوال کیا گیا ہمارے نبی سے سوال کیا گیا تھا قیامت کب قائم ہوگی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جیسے پوچھنے والے کو پوچھنے والے کون تھے جبیل امین تھے علیہ السلط والسلام جن کو مانبی نے بھیجا تھا انسان کی شکل میں آئے تھے اور دین سکھانے کے لیے تو ہمارے فرما جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں مانوی کے پاس بھی نہیں تھا اس کا علم مانوی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا کہ کب قیامت قائم ہوگی اسی لیے ہمارے نے نشانیاں بیان کیا اگر آپ کو حتمی خبر ہوتی کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ بتا دیتے لیکن آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی اسی لیے جب امین نے پوچھا بعد میں کہ قیامت کی نشانیاں بتائیے پھر تو مانوی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تو قیامت کب قائم ہوگی قیامت تو قائم ہونی ہی ہونی ہے جمعہ کے دن ہوگی یہ بھی حدیث کے اندر ہے لیکن کب ہوگی کتنی باقی ہے قیامت کتنے سال باقی ہیں کتنا عرصہ باقی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ دو سو سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے بہت سارے جوتشی ہیں جو ہے اس طرح کی خبریں دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اب دنیا ایک سو دس سال باقی ہے ننانوے سال باقی ہے اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یہ سب بات باتیں یہ یہ سب کیا ہے یہ غیب کا دعویٰ کرنے والی بات ہے یہ رزم بالغیب ہے یہ یہ ساری جھوٹی بات ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور جس میں تقریباً تین دن پہلے ہمارے ہماربی کوفاس سے پہلے جاب رضی اللہ علیہ حدیث کراوی ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی افحا کے تین دن پہلے فرمایا قیامت کے تعلق سے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے ہمارے بھی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تمہارے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی عیسیٰ کو بھی نہیں معلوم علیہ السلام کو کہ قیامت کب قائم ہوگی جبکہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کب قائم ہوگی ان کے آنے کے بعد اب قیامت کتنا باقی ہے کتنے سال باقی ہیں کتنی صدیاں باقی اللہ عالم ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے یہاں لوگ پھٹیچر قسم کے جن کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیثوں کا علم ہے اور پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ننانوے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اتنے سال کے بعد دنیا قیامت قائم ہو جائے گی یہ سب بے سروپا کی باتیں ہیں اور یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم تفریح وفات سے تین دن پہلے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو حدیث جبریل ہے یہ تو مطلب پرانی حدیث ہے پہلے کی حدیث ہے تو اس حدیث کا کیا جواب دیتے اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو معلوم تھا قیامت کب قائم ہوگی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا توازو تھا اور ہمارے نبی کو بعد میں معلوم ہو گیا تھا آپ نے توازو میں ایسے کہا یہ جو تین دن پہلے والی حدیث اس کا کیا کریں گے آپ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے کہہ دیجیے علم علم اللہ آپ کہہ دیجیے اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے کب قیامت قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے ہمارے بھی نشانیاں بیان کی اور جو حدیث میں بیان کر رہا تھا حضرت مسلم کی جو ہے صحیح مسلم کی روایت حلزربا بن مسعد آپ نے اس میں دس نشانیاں بیان کی کہا کہ جب تک دس نشانیاں نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا دجال کا ذکر کیا دابا کا ذکر کیا چوپائے کا ٹھیک ہے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور سورج کا مغرب سے نکلنے کا ذکر کیا کتنے پانچ ہو گئے اور تین خصوفات تین خصوفات زمین میں دھسنا ایک مشرق میں ایک مغرب میں یزید العرب میں پانچ تین آٹھ ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام جی ہاں اور آخری آگ ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر کے جائے گی وہ نارن ارن تت المحشر کہ آخری جو ہوگی آگ نکلے گی جو لوگوں کو معاشر کی طرف لے کر کے جائے گی جی ہاں تو اس طریقے سے اسے مسلم کی روایت ہے یہ دس بڑی نشانیاں ہیں یہ بڑی نشانیاں جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں واقع نہیں ہوئی ہیں یہ نشانیاں یہ کب واقع ہوں گی قیامت سے پہلے اور جب نشانیاں بڑی واقع ہوں گی تو جب ایک کے بعد دوسری بڑی نشانی ظاہر ہوتی رہے گی ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی اس کے بعد دوسری بڑی نشانیاں اس طریقے سے ایک کے بعد دیگر ظاہر ہوتی رہیں گی تو یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر بھی ہمارے نبی نے بیان فرمایا بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں قیامت کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ حدیث سے اس کی دلیلیں ہوگی اور اجماع اس پر تمام مسلمانوں کے اجماع ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو مسلمان کے سب سے نکل جائے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا اگر کوئی قیامت کا انکار کر دے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جی ہاں اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے اس لیے یہود و نصارہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے یہاں بھی ہے کہ دوبارہ یعنی قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی ان کے بھی تو زبور انجیر کے اندر بھی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ دین ہے یہ کوئی یعنی شریعت کا معاملہ نہیں ہے یہ انبیاء کے جو دین تھا سب کا ایک تھا شریعتوں کے اندر اختلاف ہوتا تھا نماز کیسے پڑھنا اردو کیسے رکھنا کرنا ہے روزے کیسے رکھنا آپ اس میں اختلاف ہوتا تھا البتہ جو دین ہے بنیادی چیز ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہ تو بنیاد ہے یہ قیامت یہ تو ایمان کے ارکان میں سے ہر نبی کے دین میں یہ چیز تھی کہ قیامت ایک دن قائم ہوگی جی ہاں تو یہ تو زبر انجین کے اندر موجود ہے وہ تو سارا اس پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان کا بھی ایمان ہے اس مسئلے کے اوپر کہ قیامت ہوگی یہ جو کفار و مشرقین تھے نبی کے زمانے میں یا اس طریقے سے اور جو ہیں مان لیجیے ہندو وغیرہ بدھ پرست وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے دنیا نہیں ہوگی یہی دنیا ہے اور قیامت نہیں قائم ہوگی اس طرح کا وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ورنہ جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کو اللہ ہر بلا نے بیان کیا ہے کہ دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا اور عقل بھی یہ کہتی ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملتی ہے جو نیک و کار ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو ان کی نیکی اور دینداری کا اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے تو اس لیے دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ عدل انصاف والا ہے اس لیے دوبارہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ رب العالمین ظالم سے قصاص لے گا مظلمون کو جو ہے اللہ رب العالمین عدل کرے گا ان کے ساتھ میں تو یہ عقل بھی انسان کی کہتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے اب حاصب تم انما خلق کم ابدھاؤں وہ ان نقم اللہ ترجاؤں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب اللہ نے تم کو یہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کہ آئے دنیا کے اندر مر گئے ختم ہوگی کہانی ایسا نہیں ہے حساب کتاب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اس لیے جنت اور جہنم بنائی گئی ہے اگر قیامت نہ ہو دوبارہ انسان زندہ نہ اٹھایا جائے تو جنت اور جہنم بیکار ہے کیوں اللہ نے اس کو پیدا کر کے رکھا بنا کر کے رکھا ہے اہل امام جنت کے اندر جائیں گے اہل کفر و نفاق جہنم کے اندر جائیں گے کیوں اللہ نے بنا کر کے رکھا جب دوبارہ دنیا کے اندر جب تب قیامت قائم ہی نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل بھی اس بات پر دعد کرتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے اور قیامت ضرور ہوگی تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کا کی سزا ملے اور جو مظلوم ہیں ان کو عدل اور انصاف ملے اور جو نیک وکار ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر پریشانیاں اٹھائیں تکلیفیں اٹھائیں اور دنیا سے جن المومن جنت القافر مومن کا جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا تو ابھی کافروں نے تو جنت لے لی مومن کی جنت کہاں ہے مرنے کے بعد ہے وہ کافر کی جنت دنیا ہے مومن کی جنت مرنے کے بعد ہے تو اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ ہوگی قیامت ہوگی اور جنت اور جہنم کی شکل میں اللہ نے اس کو تیار کر رکھا ہے تو اس لیے یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہم کو اور آپ کو یوں بیکار نہیں پیدا کیا ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان اور سب کو حساب و کتاب دینا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العامن کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے تو یہاں مصنف نے تین دلیلیں بیان کی تھیں کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور حدیث کے اندر ہے اور اس پر جو ہے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور ایسے ہی سابق آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی تو قیامت ہے اور اس پر ہر مومن کا ایمان ہے اور اگر ایمان نہیں رکھتا ہے شک اور شبہ میں ہے تو پھر وہ گویا کی مومن اور مسلمان باقی نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ بنیادی چیزوں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے ایمان یقین کامل پختہ یقین انسان کا ذرہ برابر اگر شک آ گیا تو گویا کہ انسان سے ایمان نکل جائے گا یہ جی ہاں تو اس پر ہم سب کا مکمل اور پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ البامن سب کو دوبارہ جو ہے زندہ کرے گا اور ان کی قبروں سے اٹھائے گا یہیں پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں اس کے بعد جب لوگ کھڑے ہوں گے تو کس حالت میں ہوں گے آگے مسلم رحمۃ اللہ اس کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں آگے بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمارے ایمان کے اندر کو کی عطا فرمائے اور اللہ رب العامین ہمیں قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے اور قیامت کے اللہ رب العامین ہمیں انبیاء اور اللہ کے جو نئے بندے ہیں ان کی رفاقت نصیف البامین البیرہ محمد والا علیہ وسالد الخر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ